حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک سال تک قہد پڑ گیا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبارک کے پر خود پر ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول جانور مرنے لگے ہیں اور بال بچے بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھا دیے ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ نے نیچے نہ فرمائے تھے کہ پہاڑوں جیسے بادل اٹھے پھر ابھی اپنے ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک پر برستے دیکھے وہ دن اگلا دن اس سے اگلا دن حتیٰ کہ اگلے جمعے تک بارش برستی رہی پھر وہی آرابی یا کوئی اور اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اب تو عمارتیں ڈھہ گئیں یعنی گھر گر پڑے جانور ڈوبنے لگے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش بند ہونے کی دعا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا لیے اور فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما ہم پر نہ برسا آپ جس طرف کے بادل کی طرف بھی دست مبارک سے اشارہ فرماتے وہ چھٹ جاتا حتیٰ کہ مدینہ ملورہ ہاؤس کی طرح ہو گیا وادی قنا ایک ماہ تک بہتی رہی اور جو شخص بھی کسی علاقے سے آیا اس نے خوب بارش بتلائی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انتیس